مغفرت اور عافیت کی افضلیت عن ابی درد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما العباد افضل من ان يغفر لهم ويعافيهم حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندو نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عافیت سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں مانگی